بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو پچاسی اہل محبت کے نام اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نصرت فرماتے ہیں یہ ان کا سچا وعدہ ہے ان کے حکم اور نصرت سے مٹھی بھر افراد بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں یہ سب کچھ قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے اس میں اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے اور کلمات پکے ہیں ومن من اللہ قیلہ ایک عجیب منظر غزوہ احد میں مشرقین کے لشکر کا سردار بڑے بڑے مسلمانوں کے قتل ہونے کا اعلان کر رہا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ مسلمانوں بتاؤ کہ فلاں زندہ ہے فلاں زندہ ہے مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے اپنے لشکر کو خوشخبری سنا دی خوش ہو جاؤ اصل لوگ مارے جا چکے ہیں زندہ ہوتے تو جواب دیتے تب حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بلند آواز احد کے پہاڑوں سے ٹکرائی اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے تجھے غم میں ڈالنے والے یہ سب افراد اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہیں دن رات تیزی سے گزرے سال صدیوں میں تبدیل ہوئے اور اس واقعہ کے چودہ سو اڑتیس سال بعد آج مشرقین پھر وہیں کھڑے ہیں وہ بعض چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے قتل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اپنی قوم کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں تب آواز گونجتی ہے کہ نہیں اللہ کے دشمنوں ہرگز نہیں تمہیں غم میں ڈالنے کا سامان اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ ہے جو نام تم لے رہے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہیں تاریخ کے اس گول چکر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے امید بڑھ گئی ہے اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھ گیا ہے عہد کا وہ معاملہ فتح مکہ اور پھر دنیا پر اسلام کے غلبے تک جا پہنچا اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاملے کو بھی مسلمانوں کی آزادی اور غلبے تک پہنچائے دنیا فانی ہے سب نے مر جانا ہے مگر جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آگے بڑھے گا وہ کامیاب ہے اور جو اعداد و شمار کے چکر میں پڑے گا کہ دشمن ہم سے کتنا بڑا ہے ہم نے دنیا کو منہ دکھانا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گا الحمد للہ ثم الحمد للہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت مانگتے تھے اللہ بک من سوء القضاء و شماتت الاعداء یا اللہ بری قسمت اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لیجئے شماتت الاعداء اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس حالت کی وجہ سے دشمنوں کو خوشی ہو مسلمان کو ہمیشہ ایسی حالت میں رہنا چاہیے کہ دین کے دشمن انسانیت کے دشمن اس سے جلتے رہیں اس کی وجہ سے غم و غصے میں مبتلا رہیں اور اس کا وجود ان کے لیے غم اور تکلیف کا باعث ہو اللہ اعوذ بکا من شماتت الاعداء اپنی ذاتی باتیں لکھنے کی عادت نہیں صرف وہی ذاتی واقعات کبھی کبھار لکھ دیے جاتے ہیں جن میں کوئی اجتماعی سبق یا فائدہ ہوتا ہے صحت اور بیماری اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے کوئی اس بارے میں کوئی فخر نہیں کر سکتا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے اپنی صحت پر فخر کرنے والے اکثر صحت سے محروم ہو جاتے ہیں اپنے حسن پر فخر کرنے والوں کا حسن ان کے لیے وبال بن جاتا ہے کمزور انسان کو دعوے بازی سے ہمیشہ بچنا چاہیے ہاں اپنی اچھی حالت پر شکر کیا جا سکتا ہے اور کوئی جھوٹ پھیل رہا ہو اور اس سے بعض مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس جھوٹ کی تردید کرنا باعث اجر و ثواب ہے مجھنا چیز غریب کے بارے میں تواتر سے خبریں آ رہی ہیں کہ میں سخت بیمار ہوں کوئی گردے کا مرض بتا رہا ہے تو کوئی جگر کا ممکن ہے دنیا بھر میں دو چار افراد جو مجھ سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہوں ان خبروں سے پریشان ہوں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ الحمد للہ ثم الحمد للہ میں خیریت سے ہوں گردے بھی ٹھیک ہیں اور جگر بھی باقی جہاں تک دل کا تعلق ہے تو الحمد للہ وہ بھی طبی لحاظ سے ٹھیک ہے البتہ روحانی طور پر اسے ٹھیک رکھنے کی فکر اور دعا کرتا رہتا ہوں الحمد للہ گزشتہ سترہ سال سے کبھی ہسپتال میں داخل نہیں ہوا الحمد للہ کئی کئی سال تک کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیش نہیں آئی ٹیسٹ کرانے کا مخالف ہوں اس لیے ٹیسٹ نہیں کراتا مگر علامات سے معلوم ہوتا ہے کہ شوگر بلڈ پریشر جیسی بیماریاں بھی الحمد للہ ابھی تک نہیں ہیں اور کیا کیا بتاؤں چونکہ انڈیا میں الیکشن قریب ہیں اور وہاں کے الیکشن میں میرا نام بھی چل رہا ہے اس لیے بطور شکر اور وضاحت کے یہ چند باتیں عرض کر دی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں شفا بیان فرمائی ہے مثلا حجامہ کلونجی شہد تلبینہ الحمدللہ یہ استعمال کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی صورت اور آخری دو صورتوں میں شفا کی تاثیر رکھی ہے ان کے اہتمام کی کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے صحت و شفا کی دعا مانگتا رہتا ہوں الحمدللہ کوئی معذوری یا مجبوری نہیں ہے موقع ملنے پر تیر اندازی کی سنت سے فیض یاب ہوتا ہوں اور اپنے کام خود کرنے کی کوشش کرتا ہوں خلاصہ یہ کہ فی الحال تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے باقی مسلسل ذہنی فکر مندی سخت دماغی محنت ناہموار حالات اور تحریری کاموں کے لیے زیادہ بیٹھنے کے سبب کمر مہروں کی تکلیف اور چھوٹی موٹی بیماریاں چلتی رہتی ہیں جن کا کبھی کبھار ہجامہ اور دیسی ادویات سے علاج کرتا ہوں الحمدللہ میری صحت نریندر مودی کی صحت سے اچھی ہے وہ چاہے تو سینے کی چوڑائی دماغ کے ٹیسٹ آنکھوں کی تیزی تیر اندازی اور نشانہ بازی میں مقابلہ کر کے دیکھ لے انشاءاللہ اللہ اسے شکست ہوگی مگر وہ بہادر انسان نہیں ہے وہ دنیا بھر میں شکایتیں لگاتا پھرتا ہے خود مقابلے پر نہیں آئے گا صحت کا یہ قصہ بس اتنا ہی یہ آج مرخہ چار رجب سن چودہ سو چالیس ہجری بمطابق بارہ مارچ دو ہزار انیس تک کے حالات ہیں کل کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کسی بھی وقت کسی کو بھی موت اور بیماری آ سکتی ہے الحمد للہ کی برکت سے کام کی ترتیب ایسی ہے کہ میرے مرنے بیمار ہونے یا کام نہ کرنے سکنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہم دین کے محتاج ہیں یہ کام کسی کا محتاج نہیں ہم کام کے محتاج ہیں اور جہاد تو اس کے بارے اور جہاد تو اس کے بارے میں قرآن مجید کی نس قطعی موجود ہے کہ جو کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے اور جو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے دور پھینک کر اس کی جگہ اس سے بہتر افراد کھڑے فرما دے گا جہاد قیامت تک جاری رہے گا فرمایا کہ کوئی بھی جہاد کو نہیں روک سکے گا کوئی بھی اسے بند نہیں کر سکے گا یہ میری باتیں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس لیے جہاد فی سبیل اللہ کے خلاف محنت کرنے والے ہوشیار رہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بلا رہے ہیں یا اللہ امان یا اللہ امان اہل محبت سے گزارش اس وقت دعا اور توجہ اللہ کی سخت ضرورت ہے اپنے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی ایک طرف کشمیر کی مبارک تحریک ہے ایک کشمیری نوجوان عادل احمد ڈار شہید نے بڑی قربانی دے کر مسئلہ کشمیر کو بہت آگے تک پہنچا دیا ہے بس اب تو تھوڑی سی مزید محنت درکار ہے مگر برا ہو بزدلی اور دنیا پرستی کا اب جہاد کشمیر کے خلاف سازشیں عروج پر ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ شہدائے کرام کی قربانی رنگ لائے گی یہاں ایک بات یہ بتانا ضروری ہے کہ کشمیر کی تحریک اگر کشمیر میں نہ چلی تو یہ ارد گرد پھیل جائے گی یہ فطرت کا اصول ہے دھمکی نہیں بر صغیر کے امن اور ترقی کے لیے اگر کوئی مخلص ہے تو اسے پہلے مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا ورنہ یہ آگ پھیلے گی اور اسے پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکے گا چند مشہور افراد کو مار دینے یا چند تنظیموں کا گلا دبا دینے سے یہ آگ رکے گی نہیں تحریک جب جڑ پکڑ لے تو وہ خود اپنی خدمت کے لیے افراد اٹھاتی ہے تنظیمیں بناتی ہے افغان جہاد پہلے کھڑا ہوا تنظیمیں بعد میں بنی تحریک کشمیر پہلے اٹھی تنظیمیں بعد میں بنی کاش عقل والے سوچیں اور ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی نہ کریں ادھر افغانستان کے حالات بھی ایسے رخ پر چل پڑے ہیں کہ دعا کی بہت ضرورت ہے بندہ نے موجودہ حالات خراب ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ہی رنگ و نور میں عرض کر دیا تھا کہ جب نتیجہ ملنے والا ہوتا ہے اور بڑی خیر آنے والی ہوتی ہے تو آزمائشیں سخت ہو جاتی ہیں منزل جب قریب آ جاتی ہے تو راستہ تھوڑا کٹھن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنے والے افراد ثابت قدم رہیں باہمت رہیں اور ہرگز ہرگز مایوس نہ ہوں ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں ستر مشرقین کی لاشوں پر کھڑے تھے اور ایک سال بعد اپنے عزیز ستر صحابہ کرام کی شہادت کا غم دیکھ رہے تھے اصل چیز استقامت ہے پیٹ پھیر کر بھاگ جانے والوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور جو ڈٹے رہتے ہیں ان پر رحمت کے فرشتے نازل کیے جاتے ہیں دونوں باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں